عظیم الشان آیت حضرت عیفہ بن عبد القلائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی سورہ کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو اللہ حد اس نے عرض کیا قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو فائدہ پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ کی آخری آیات بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ان خزانوں میں سے ہیں جو عرص الٰہی کے نیچے ہیں یہ آیات اللہ تعالی نے اس امت کو عطا کی ہیں اور دنیا اور آخرت کی ایسی کوئی بھلائی نہیں ہے جو ان میں نہ ہو